إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني فتكون طيرا باذني وتبرئ الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر مبين وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیں گے یعنی بروز قیامت اے عیسی ابن مریم میرا انعام یاد کرو جو تم پر اور تمہاری والدہ مریم پر ہوا ہے جب میں نے تم کو روح القدس یعنی جبریل سے تائید دی تم آدمیوں سے کلام کرتے تھے گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی اور جب کہ میں نے تم کو کتابیں اور سمجھ کی باتیں اور تورات اور انجیل تعلیم کی اور جب کہ تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندے کی شکل ہوتی ہے میرے حکم سے پھر تم اس کے اندر پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ پرندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر زادے اندھے کو اور برس کے بیمار کو میرے حکم سے اور جب کہ تم مردوں کو نکال کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے کہ ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ بجز کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں اور جب کہ میں نے حواریوں کو حکم دیا کہ تم مجھ پر اور میرے رسول یعنی تم پر اے عیسیٰ ایمان لاؤ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور آپ شاہد رہیے کہ ہم پورے فرما بردار ہیں سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے عیسیٰ علیہ السلام پر انعامات الہی کا تذکرہ یہاں اللہ تعالیٰ ان احسانات کا ذکر فرماتے ہیں جو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر وارد فرمائے کہ عیسیٰ ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جو معجزات باہرات اور خوارق عادات ہم نے تمہیں دیئے اور تمہیں باپ کے بغیر صرف ماں سے پیدا کیا اور تمہاری ذات کو خود اپنے کمال قدرت کی ایک نشانی قرار دیا اور تمہاری ماں مریم پر بھی یہ احسان کیا کہ تمہیں اس کی پاک دامنی کی دلیل بنایا اور جو فحش الزام یہ ظلم اور جاہل منسوخ کرتے تھے اس سے تمہاری ماں کو بچا لیا تمہیں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد دی تمہیں طفلی یعنی بچپن میں اور جوانی میں بھی نبی اور داعی اللہ بنایا کہ تم گہوارے میں بھی بولنے لگے اور ماں کی پاک دامنی کی گواہی دینے لگے اور اپنے عبد یعنی بندے ہونے کا اعتراف کیا بچپن میں اور جوانی میں بھی لوگوں کو تبلیغ کی بڑی عمر میں بولنا تو کوئی عجیب نہیں لیکن گہوارے میں تمہارا بولنا کیسا عجیب تھا تمہیں کتاب کی تعلیم کی اور تورات کو پڑھنا اور لکھنا سکھایا جو موسا کلیم اللہ علیہ السلام پر اتاری گئی تھی حدیث میں بھی تورات کا لفظ ہے اور اس سے مراد ہے تورات بھی اور ہر دوسری کتاب بھی تم اے عیسیٰ مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتے تھے اور ہمارے حکم سے اس میں پھوک مارتے تھے تو وہ ایک زندہ پرندہ بن جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑنے لگتی تھی اللہ تعالیٰ کا فرمان و تبری الاکمہ الب رس اتنی سوریہ سوریہ عمران میں اس پر بحث گزر چکی ہے اس لیے اعادے کی ضرورت نہیں وہ اطتخرج المئت ابھی اتنی یعنی تم عیسیٰ مردوں کو بلاتے تھے تو وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی قدرت سے جیتے جاگتے قبروں سے نکل آتے عیسیٰ علیہ السلام جب ارادہ کرتے کہ کسی میت کو زندہ کریں تو دو رکعت نماز پڑھتے پہلی رکعت میں تبارک اکلدیبیہ بید الملک اور دوسری رکعت میں الف لام میم تنزیل الکتاب پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتے پھر یہ سات اسماء باری پڑھتے یا قدیم یا خفی یا دائم یا فرد یا وطرو یا احدو یا سمد اور اگر کوئی سخت پریشانی لاحق ہو جاتی تو یہ سات نام لے کر دعا کرتے یا حیو یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا ذل جلال والاکرام یا نور السماوات والارض وما بینہما ورب العرش العظیم یا رب یہ زبردست اثر والے نام ہیں اور میری ان نعمتوں کو یاد کرو کہ جب تم بنی اسرائیل کے پاس دلائل نبوت لے کر پہنچے اور انہوں نے تمہیں جھٹلایا تم پر الزام لگایا کہ تم ساحر یعنی جادوگر ہو اور تمہیں قتل کرنے اور سولی دینے کی کوششیں کیں تو ہم نے تمہیں ان سے بچا لیا اپنی طرف تمہیں اٹھا لیا یعنی آسمان کی طرف ان کے شر سے تمہیں بچا لیا یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ یہ احسان عیسیٰ علیہ السلام پر ان کے اٹھا لیے جانے کے بعد کا ہے یا یہ کہ قیامت کے روز واقع ہونے والا ہے لیکن مستقبل کو ماضی کے سیغے سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس مستقبل بھی ماضی ہی کی طرح یقینی واقع ہونے والی چیز ہے یہ غیب کے اسرار ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وہی واقف کرایا ہے اور جب ہم نے حواریین کو وہی بھیجی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب و انصار بن جاؤ یہاں وہی سے مراد دل میں ایک بات ڈال دینا ہے جیسا کہ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف بھی وہی بھیجی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاؤ ایسے الہام کو بلا اختلاف وہی کہا گیا ہے اور فرمایا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وہی بھیجی تھی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اپنا گھر بناؤ لوگوں کے محلوں میں اسی طرح حواریین کو بھی الہام کیا گیا تو وہ حکم بجا لائے اور محتمل ہے کہ یہ بھی مراد ہو کہ ہم نے تمہارے واسطے سے ان پر وہی بھیجی اور انہیں ایمان باللہ کی طرف بلایا تو انہوں نے قبول کر لیا اور کہنے لگے کہ آمنا وشہد بی انا مسلمون یعنی اے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام گواہ رہیے کہ ہم اسلام لائے